لہٰذا اے پیغمبر تم ان کی پرواہ نہ کرو اور کہہ دو سلام کیونکہ انقریب انہیں خود سب پتہ چل جائے گا